اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی یعنی گھر کر گئی ہے ہم تو اسے سریح خود رفتہ پاتے ہیں